حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کے برتن میں نبیز بنانے سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستائیس